عبیداللہ بن ابی رافع رحمہ اللہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتب تھے انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد کو روانہ کیا اور فرمایا جاؤ حتیٰ کہ جب تم روزہ خاک کے مقام پر پہنچو گے تو تمہیں ایک اونٹنی سوار عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ اسے لے آؤ چنانچہ ہم روانہ ہوئے ہمارے گھوڑے ہمیں بڑی تیزی سے لے جا رہے تھے حتیٰ کہ ہم مقام روزہ پر پہنچ گئے تو ہم نے وہاں ایک عورت پائی جو اپنی اونٹنی پر سوار تھی ہم نے اسے کہا لاؤ خط دے دو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے میں نے کہا یا تو خط نکالے گی یا ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے چنانچہ اس نے اپنی چٹیاں میں سے خط نکال دیا تو اسے لے کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے وہ ہاتب بن ابی بلتا کی طرف سے مشرقین کو لکھا گیا تھا اس میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات کے متعلق خبر دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہات یہ کیا ہے اس نے کہا مجھ پر جلدی میں فیصلہ نہ کیجیے دراصل میں اہل قریش میں نو آباد تھا خاص قبیلۂ قریش سے میرا تعلق نہیں تھا جبکہ مہاجرین قریش کے وہاں مکے میں دیگر تعلق دار موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں لہٰذا میں نے چاہا کہ مجھے ان کے ساتھ تعلق داری کا کوئی واسطہ حاصل نہیں ہے تو میں ان پر ایک احسان کر دوں جس کی بنا پر وہ میرے قرابت داروں کا خیال رکھیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول مجھ میں کوئی کفر نہیں ہے اور نہ کوئی ارتداد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے چھوڑیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بدر میں شریک ہو چکا ہے اور تمہیں کیا خبر شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر فرمائی ہو اور کہا ہے کہ جو چاہے کرو تحقیق میں نے تمہیں بخش دیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچاس